امام زہری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طائف میں اپنی جائیداد لے لی اور یہاں اقامت کا ارادہ کر لیا تو چار رکاتیں پڑیں ان کے بعد دیگر آئمہ یعنی بنی امیہ نے یہی عمل اختیار کر لیا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تریسٹھ